اے پیغمبر ذرا ان سے کہو کہ یہ ساری زمین اور اس میں بسنے والے کس کی ملکیت ہیں بتاؤ اگر جانتے ہو